قسمت جگانے مال بڑھانے کا وظیفہ قل اذا اصبحت بسم اللہ علی اہلی و مالی رضني بما قضيت وعافني بما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت ابو نعیم عن بدر ابن عبد اللہ قول قلت یا رسول رجل محارف لا مال قال فذكره حضرت بدر بن عبد اللہ المزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک محروم کم نصیب آدمی ہوں میرا مال نہیں بڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہو تو یہ کہا کرو بسم اللہ علی اہلی و مالی اللہم رضنی بما قضیت وعافنی بما ابقیت حتی لا و حبت ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت بسم اللہ میرے اہل اولاد اور مال پر یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے عافیت عطا فرمائیے اس چیز کے ساتھ جو آپ نے بچا رکھی ہے یہاں تک کہ میں کسی ایسی چیز کی جلدی کو پسند نہ کروں جسے آپ نے مؤخر کر رکھا ہے اور نہ ہی اس چیز کی تاخیر چاہوں جس کا جلدی ہونا آپ نے طے کر رکھا ہے